اور جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں چھکا دیا ہو اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے ایک مضبوط رستہ پکڑ لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے